میرے اوسپیل جی ہے محبوب سبحان سبحانی میرے اوسپیل جی ہے محبوب سبحان سبحانی میرے اوسپیل جیلانی ہے محبوب سبحان سبحانی میرے اوسپیل جی ہے محبوب سبحانی چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا دنیا اوس قدم نہ چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے چھوٹتی ہیں تو چھوٹے دنیا چھوٹے دنیا اس قدم نہ چھوڑیں گے اپنے گلے میں اوس کپٹا اپنے گلے میں اوس کپٹا اوس کا دامن نہ چھوڑیں گے جی میرے پی ایل جی ہے محبوب بیس میرے پی ایل جی ہے محبوب بیس میرے پی ایل جی ہے محبوب بیش میرے پی ایل جی ہے محبوب سبحانی باس کے در پر عمر گزاری عمر گزاری باس کے در کے ہم ہیں بھکاری ہم ہیں بھکاری باس کے در پر عمر گزاری عمر گزاری باس کے در کے ہم ہیں بھکاری خود کو باندھا اس ٹوٹے سے خود کو باندھا اس نہ چھوڑیں گے جی میرے پی ایل جی ہے محبوب بیس میرے اوس پی ایل جی لکھو بیس میرے پی ایل جی محبوب کے سبحانی میرا پیا داری ہے محبوب سبحانی ولیوں نے دی ان کو سلامی نمب سلامی ابدالوں نے کی ہے غلامی کی ہے غلامی ولیوں نے دی سلامی کو سلامی اب دانو نے کی ہے غلامی اونچا رہے گا ان کا جھنڈا اونچا رہے گا ان کا جھنڈا لوس کدا نہ چھوڑیں گے جیلا میرے جیلا ہے محبوب سبحان میرے پیا جی دالی جل سبحانی شرے اور پیا ہے محبوب سبحانی کرے پیا جی ہے محبوب سبحانی اوس قدم کیسے چھوڑے سے چھوڑے جسم و روح کا ناتا ان سے ناتا ان سے اوس قدم چھوڑے سے چھوڑے جس موروح کا ان سے ان سے ٹھہرا دین کا رشتہ ان سے ٹھہرا دین کا رشتہ کا کدا من چھوڑیں گے جی لوس پیل ہے محبوب مسجد پیا جی دالی ہے مخبوبانی پیا جی دالی ہے تیرے بہانی پیا جی دالی ہے محبوب سبحانی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا گئے ہاتھ دیا گئے خود کو اجاگر بیچ دیا گئے بیچ دیا گئے ان کے ہاتھ میں دیا ہے رکھ دیا ہے خود کو اجاگر بیچ دیا ہے اب نہ کبھی چھوڑیں گے والا نہ کبھی چھوڑیں گے والا اس کا دامن چھوڑیں گے جیلانی میرے میرا جیلانی ہے محبوب سبحانی میرے پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی میرے میرا جیلانی ہے محبوب سبحانی میرے پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی بحالی پاک کے چاہنے میں چاہنے چاہ عبید کے مل کے کہہ دو مل کے کہہ دو غوث پاک کے چاہنے والو چاہنے والو مل کے کہہ دو مرتے دم تک انشاءاللہ مرتے دم تک شاء اللہ کا دام نہ چھوڑیں گے جیلا جی میرے پیا جیلا بسانی پیا جی دالی جی مسدو تیس بھسالی میرے پیا جی دادالی جی مسبو تیس بھسانی میرے پیا جی دالی جی مسدو